حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے آخری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت اس وقت کی جب سوموار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ مبارکہ کا پردہ ہٹایا میری نظر آپ کے چہرہ مبارک پر پڑی تو وہ یوں محسوس ہو رہا تھا گویا قرآن مجید کا ایک ورق ہو اس وقت لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتداء میں نماز فجر ادا کر رہے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ سے ہٹنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ وہیں کھڑے رہو اور پردہ گرا دیا اسی دن کے آخری حصے میں آپ کی وفات ہو گئی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1624